سلاد و سلام والا قیا سید یار والا عل کا وا سب قیا سید حبیب اللہ اسلاد سلام والیا سید خاطم والا عل کا وا سب قیا شفی عل مدنبی <coughs> مسلمان پائیو السلام علیکم سنا درود ختم تحیت و سنا تو بعد آج رانا دعا ہے رب العالمین جل شان ہو بندہ ناچیز چیز نفس و نفسانیت شیطان و شیطانیت تو محفوظ و مسون فرماوے فقیر دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرما دے دوستو مرکزی موضوع شروع ہوا سی اقوام متحدہ کا تعارف اس ضمن اقوام متحدہ ویٹو پاور مسلم دشمنی دے بیانات کچھ پچھلے جمعے بیان کیتے سن اور بکیا انہوں دا اج بیان کرنا اللہ تعالی دی توفیق اور مدد نال دوستو میرے کو مواد کافی سارا ہے جڑا میں اج جناب نو سناونا ہے تے بس بیانات دے دشمنی دے بیانات دے حوالے یہ آخری قسط ہوے گی اگا پھر اقوام متحدہ دے مقاصد جو کچھ ہیں وہ بیان دے بیانات دی اخیر ہو جانی پہلے نمبر تے جس کا میں بیان جناب نو ہے ٹائم ایک رسالہ ہے امریکہ دا مشہور معروف رسالہ ہے ٹائم اس دا چیف ایڈیٹر ایک مضمون دیتا ہے اس دے اندر اس مضمون دا نام ہے سفر ایشیا اس لکھتا ہے تو بیان بڑا گڑ ہے این سڈا ہی نقشہ کھچیا سڈے حالات بیان دین مطابق نے اس آخر امریکہ کا فرض ہے کہ وہ <clears throat> اسلامی ممالک میں ایسی فوجی ڈکٹیٹر شپس قائم کرے جو کہ امت مسلمہ کے ہاں اسلامی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنی رہے اور یورپی استعمار کا غلبہ اور تسلط برقرار رہے یہ بیان ہوں تمہیں سنایا نا ٹائم رسالے دے چیف ایڈیٹر دے مضمون دا اے بیان نوائے وقت لاہور چار اکتوبر انیس سو پچانوے بھی آیا سی جس دا مقصد اسلام دا راہ روکن دی خاطر فوجی حکومت مسلمانوں کے اتنے لایا ہو کیونکہ پارلیمانی نظام کمزور ہوں جمہوری نمائندے جنہوں آخر نے انہوں دے مقابلے بھی تو پارٹیاں ایک دوسرے دیا نا حکومت بن سر اقتدار ہوں حزب اختلاف بھی ہوتی ہے فیصلہ نہیں کرن آ ہیں انہیں آخیا فوجی طاقت لے آؤ کیونکہ یہاں کے کسی نہیں کوئی نہیں یہ مڑ جی اٹھ گے تو جو کر گے نا یہاں کا کسی ہاتھ نہیں روکنا تو یہاں کا کام ہے کوئی اسلام نے روکی رکھنا لیا گا فوج یعنی لفظوں ہر مسلمانوں کے ہر ملک کی فوج جہی ہے نا اور تیاری اس واسطے کرو کہ اسلام دے رستے دے اندر رکاوٹ بنی رہے یعنی وہ اسلام دی فوج نہ ہوئے ہوفر دی فوج ہوگی اس بیان دے تحت انہوں نے پوری دنیا کے اتنے یہ جال وچھایا ترکی جدو ترکی دے اتنے یہودیا نظام پورا مسلط ہویا نا تو بھی ایک خردلے فوجی کے حوالے ہوا ہوا کو مستفا کمال پاشا اتا ترک آخر سے اج ترکی دا یہ حال ہے تو سب پچھوں سنیا ہونا ہے ایک ترکی زلزلہ آیا سی جہد پورا ایک ملک شہر گرک ہوا سنیا سی نا اس واقعہ دا اینی شاہد ایک سپاہی سی جن نے پروفیسر ایک اتوں گیا ترکی اس نے خبر دیتی ہے تو میرے کو بابا جی آتے ہیں پروفیسر نے انہوں دسیا شیخ فضل رحمان صاحب اپنے انہوں نے دسیا وہ سپاہی آتا ہے بھی میں ترکی اچنا ایک فنکشن ہے جی سارے افسر فوجی کٹھے ہوئے حکومت دے وہ نے افسر سی نا وڈا افسر جڑا انہوں کا سی انہیں مینو آخیا کہ قرآن لایا ہوں سے شراب دی محفل سی میں قرآن پیش کیتا اس نے قرآن دے ورکے ادھر شراب پیوے ادھر بدکاری کرے ادھر قرآن دے ورکے پھاڑ کے تھلے سٹے تے آ کے اس رب نو بلاؤ جڑا اس قرآن کو بھیجنے والا ہے وہ سپاہی آخر <coughs> میں جدو یہ سورت حال ویکھی میں کہ اتنے تو خدا کا آزاد تو کہہ رہا ہے وہ آتا میں فورن اس فنکشن چ تو نس پیا میں دو گھنٹے مسلسل دوڑتا رہا شہر کے اتنے آزاد آنے والا ہے میں شہروں باہر جا کے دو گھنٹے بعد تھک کے بیٹھا وا تو پچھوں زلزلہ آیا پورا شہر زمین چرک ہو گیا یہ ایسی شہر جہاں سا نا وہ الفاظ میں جناب سمجھو سنائے نے جنہ مینو آ کے خبر دیتی انہوں کا بھی تمہیں نام دس دیتا بندہ بھی اتنے پروفیسر تم لا سکنا انہوں نے دنوں جو ترکی سی تو وہ سپاہی اس پروفیسر ملیا تو ساری صورت حال دسی اس حد تک ترکی اج کافر ہویا پیا ہے تے بنایا کنہ دے رستے آ فوج دے رستے کہ رستے فوج دے رستے کیونکہ انہیں فوج بنائی ہی ایسی ہر ملک کی جڑی پوری یہودی دی ہوئے جے اسلام دشمن ہوئے انہیں ماسا بھی اسلام قوم خدا رسول دی ہمدردی والی گل ہو گئی نا پوری دی پوری ہو کفر دے نظام دے حامی ہوئے انہوں نے پیسے دولت عیاشی تے لٹ کھسوٹ دی پوری اجازت ہوئے جس کی وجہ انے ہو کے اور رب رسول دے مقابلے میں آ جائے قوم دے اتنے ظالم ہو کے مسلط ہو جا تے لٹ مار تے ہر طرح نہ اسلام دا استعمال تے مسلمانوں دے راہ روکن ہوں ایمان نال دس بے لیا جنہ دا ان منصوبہ ہوئے اور پھر انہیں واقعی اس کر کے بھی وکھا دیتا ہوے کہ فوجا مسلط بھی کی ہو اور پھر انہوں نے ایویں منشور بھی دیتے ہوئے باقی کہ تصا خبرداری کوئی کام کرنا ہے دین والے دہشت گرد راہ روکنا ہے جی ہو سکے یہاں دے خدا دے دین قرآن نو کدا تسا بھی حکومت آن دینا جی کوئی آن کی گل کرے آخر جی بنیاد پرست بنیاد پرستی یورپ کی زبان ہے سیاسی اسلام آخر نے جی میں پچھلے جمعے گالے بند بیان کیا سموئل پی ہنٹنگٹن کا تہذیب کے تصادم کتاب دے حوالے کے وہ بنیاد پرست اسلامی سیاسی اسلام آخر بنیاد پرستی سیاسی اسلام دا مقصد ہے قرآن دا قانون قرآن دا قانون ہوں ایمان نال دسو یارو اقوام متحدہ بنا والے کہڑے نے جڑے گہرے اسلام دے خلاف منصوبے بنا بیٹھے نے کہ انہاں آخیا بھی اسلام دے راہ پتھر پا دو کدی اسلام آ نہ سکے جدو کوئی گل کرے گی فوج لڑے فوج لڑے اور پہلے نمبر فوج ساری نہ پوری دنیا کے ملکوں کی ساری نہ رہی ہوگی کافر آپ رسول کے مقابلے پہ لگے نہ قرآن دے ہوئے نہ خدا دے ہوئے نہ رسول دے ہوئے اور جی نہ خدا دے نہ رسول دے قرآن دے جب نہ رہے کہ متحدہ سارے حق چلے ہو سکتی توجہ نہیں کی جنہ سڈیا تو اسلام کا قرآن کا تو سارا دشمن بنا دیتا تو وہ پھر آخر بھی اصل تے حق ہمدرد اور تمہیں ترقی دینا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے توجہ سبحان اللہ اگلا بیان کروشیائی وزیر اعظم بیان دینا پیا سترہ اگست انیس سو بانوے نیوز ویب کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس نے کہا ہم یورپ میں اسلام کی موجودگی سے سخت پریشان ہیں کی نے اتوں اتوں لکھل نے پوچھو کہ آخری اسلام تیزی سے یورپ میں پھیل رہا ہے میں رات ایک گل کی ہے تقریر میں اللہ میں اقبال گیا یورپ کے اندر یونیورسٹی بیٹھے انگریز نے سوال کیا آخیا اقبال تھوڑے علاقے نبی آئے تو سارے یورپ چ نبی نہیں آیا اللہ ادھر نبی نکل رہا یہ مطلب ہے اسلح کی لوڑ ہے سانو نہیں اللہ میں اقبال دیتا جواب مفکر سی نہیں سی نہیں چپ کر جانا جڑا چلو چلو کھانے جو پہ چاہ کا پیالہ ہی کر چڑتا اللہ نے فرمایا گل یہ نہیں گل یہ کہ اللہ نے دھرتی بنا کے دو حصے چنڈی ایک حصہ اپنے ہاتھ رکھا ایک واسطے شتانسا علاقہ شتانہ نے سو وہ جا باقی ساڈا علاقہ ہے وہ اللہ نے اپنے اپنے نبی والے رکھ لیا ای سڈے نبیا ال اللہ نے اپنے لیے رکھ لیا تو شانا نے تھی سیاسی شتان تے علاقے بن ہیں اتنے نبیا لیا کی لوڑ کون سی جیتے تے ورگے سیاسی شیاتی تے موجود ہو جمہوریت والے ہے جی اور اللہ جواب ایمان دس ہوئے رب اتنے نبی اوٹے نکل رہے مارے میں لین گیا کھڑا انہوں بالا نے پوچھو بھی تو رب نال بہتے بہت سیاح نے اور تھی جہاں موربی جانا رامتی بےمان ہو کے آتا پیر جائے بےمان ہو کے آتا اس کنگڑا کا کے پرچار واسطے کی کرنا خدا بھی کرم کر کے آنا تھی ہوئی ایک مولی گلاب رسول سکھ کنارے والا آتا انہوں کسی پوچھا ہے مولی جی یورپ رہ کے آئے جی کن مسلمان کر کے آئے جی اس آخیا چلے ہو مسلمان کر کے آئے تھی یہ شکر کرو میں مسلمان واپس آ گیا وہ سچی گل لکائی نہ کر چی کنارا مول غلام رسول کنارا جی لمبا ہاں جی وہ سچی گل کر دیتے تے ایک مول سار سن میرے کٹھے نے مدر میرے تو پہلے مدرسے سیر سوریا شراریاں پڑھا بلال سن بلال حضور دے پچھلے پاس وہ واپس آئے یورپ تو یورپ تو واپس آئے میں مولانا نواز صاحب میرے شکر دوست سال پڑھتے سن میں پوچھا میں کہ سناؤ جی اتنے کا اسلام کا کی ہو کہ اسلام کا حال ہے روپیے لین جانے اتنے اسلام کا کی تعلق ہے میں ایمان نال اگر روپیے لین جانے ہیں باقی سارے خردلے پیر ایویں آ کے ڈرامہ رچائی پھر میرے ایویں ڈرامہ رچایا اتنے اسلام کا کی تلک ہے میں کہ گل تو تاری ٹھیک ہے انہوں نے ہوا سارے ملک چاہیے اسلام کا تلک اتنے نہیں رہن دیتا اتنے نہیں رہن دیتا اسلام کی گل نہیں کر دیں لڑن نو پہ جو کتا بولی نک نو پہ یہ سارے کا حال ہوئے تو انہیں کلر کا کی ہونا ہوں دیکھو وہ آدھا ہم یورپ میں اسلام کی موجودگی سے سخت پریشان ہے ہم نہیں چاہتے کہ بوسنیا ایک مضبوط اسلامی ملک بن کر ابھرے اچھا دیکھو وہ یہ نہیں کیا کہ تبلیغی جماعت نہ آؤ وہ آدھا مضبوط مسلم ریاست نہ بنے جہد قرآن دا قانون ہوئے تو آج کل دیا تبلیغ والے تو یہی آدھے نا ہم سیاست میں نہیں آتے باہر تبلیغ تو کرو نا ہم تو دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے لیے خطرے کا باعث بنے اس لیے بوسنیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا چاہیے اور اس میں ہم سب کی بھلائی ہے ونڈ ونڈ کے رکھو تقسیم کرو پوچھو کام تو آدھے فرقہ واریت مولوی فلائیے واہ بھائی واہ سبحان اللہ وہ آدھے نے ملک ونڈ کے رکھو تو ملک ادو وٹی ونڈیچے گا نا جب قوم ونڈیچے گی توجہ نہیں کی تھی قوم ایک ہوئے ملک کہنا ونڈیچے کام ونڈو معلوم ہوا ونڈنا پھر کیا بناونا کام کہنا دا ہے اقوام متحد والے کا توجہ نہیں کی تھی کہڑا کام ہے اقوام متحد والے تھپی کہنے کھڑے ہیں چلو کوئی نہیں اپنے ہی گراتے ہیں نشے مند بجلی یہ مکالے اپنے ہی ہیں میں صرف دشمنی سنا رہا ہاں۔ تاری دوستی بیان کرنے واسطے لنگ جائے یہ انہیں کی دشمنی ہے تاری دوستی تو ہاتھ ہوئی پی ہے نا ہاں یہ پڑھ سکے پیوں کے بھی دوست نہیں جنہیں جلدی سے بڑے ایمان اس طرح سرب سرب بشب سرب سربیا علاقہ اتوں کا سرب بشب ایک آخر ہے انیس سو بانوے اگست آخیا بوسنیا کے خلاف لڑی جانے والی جنگ جنگ مقدس ہے بوسنیا نال جی جنگ لڑنے آپ یہ ساری مذہبی ہے جنگ مقدس آخر نے مذہبی جنگ نو کہ مذہبی مقدس جنگ ہے تاکہ اصا یہ قبرے کر کے اپنا مذہب یہ پھیلائیے سانو آدھے مطلب کوئی چیز نہیں اور اپنے پھیلانے میں مصروف جنگ مس روپے جنگ رہتے ہیں ہاں جی اگلا سرب پولیس آفیسر کیا آخر ہے میں اور میری قوم یورپ کو اسلام کے خطرے سے بچانے کے لیے ایک عظیم مشن پر ہیں عظیم مشن پر ہیں سادہ مشن یہ ہے کہ اسلام ایک خطرہ ہے یہ پھیلن نہ دیا جائے کدھر سارے علاقے کے نہ بڑھ جائے سنتا جا ہے اسلام خطرہ ہے اسلام خطرہ ہے میں کہ مولا مولا انہوں ہے دشمنی نو پہلے ہی کھول دیتا ہے اللہ قرآن فرمانا ہے اے مومنو کیا تسائیں لالچ کر دیو آفتت معونا ان یؤمنو لکم وقت کان فریق منہم یتلونا یسمعونا کلام اللہ سم یحرفونہ من بعد ما اقلوہ وہم یعلمون رب نے فرمایا کیا تسائیں لالچ کر دیو کہ یہود تو تبلیغ دی وجہ لار مومن ہو جائے گے کیا یہ لالچ رکھ دیو تو انہوں پتہ نہیں ہوتے ہو رہے جیرے اللہ کا پھر جان کے سمجھن تو بعد کہ اے نبی آخر زمان دے حق چ کیا جانا ہے تو وہ لے سن بدل اپنی طرفوں رب کا کلام بدل لیندے سن تو ہوں رب پیا دستا ہے وہ مومنو وہ جہے اللہ دا کلام سنن تو بعد تے جان بوجھ کے بدل لے رب دا کلام تے اثر ہونا تے اے نہیں کرتا وہ الٹا انہوں بدل کے تے مخالف لکھ دے جتھے رب دا کلام بدل لے مولوی دا من لین گے توجہ نہیں کی تھی اس مسلے کا من گے جی اتر گلے ویکو انگلش پڑھ رہا ہوں انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑے گا جا جی، جی۔ ڈڈو برادری <laughs> انگریزوں کے گٹر میں رہنے والے ڈڈو تم تو صرف ڈالر پیسے کے دیوانے بے زمیر ہو تم خود اسلام قرآن کے دشمن بن گئے ہو تو سر رب لگا دس رب آ ہونا تو تبلیغ نہ کبھی مسلمان نہیں ہونا کبھی لوگ کرا دے اور میرے کلام نو بدل لے تو گے رب کا کلام نہ اثر کرے اتنے خردلا پی مبلے کے یورپ جاوے تو آخر میں مسلمان کرایا تو لو تھی موقع آ بئی مان رب کو جانا جانا تو کو رب منا کہ تیرا جھوٹ منا بئی مان ہوا پایا قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں میں الگ ایک موضوع آوا گا علیحدہ پورا ایک موضوع میرا لکھا پیا ڈائری سے اس موضوع کا نام ہوئے گا اہل کتاب کی تکفیری مہم یہ میں موضوع پورا ان شاء اللہ سنا گا قرآن تو پھر پوچھا گا ان مبلغ ان یورپ سے ہے یہ ڈالر کے مبلغ ان سے پھر میں پوچھوں گا کیسے تم لوگوں کو پاگل کرتے ہو اگو ساری قوم بچاری کن تک دونوں کے پھنسی کھڑی اقبال آتا گرفتار ہے تلس چشم کو شست جو اکھ نال ویخ رہے ہیں تو کن نال سن رہے ہیں ٹکی ہو جاتے ہیں باہے یہ گلت ویخ تو باہے یہ صحیح ویخ جو ویخ رہے ہیں بس آدھے ہیں یہ سارا کچھ تو مومن اکھ تے کن کا گرفتار نہیں ہوتا مومن دل کا گرفتار ہوتا ہاں ہاں ہاں روک نال سبحان اللہ یا رسول اللہ اچھا سن اسرائیل دا وزیر اعظم ڈیوڈ بنگوریان نے کیا آخیا یہ ہوں پاکستان دے بارے سن کہ یعنی ہم تو پاکستان کی ایک داگے کیا ہو جی ہمارے دوست ہیں دوستی کا ہاتھ بنانا چاہتے ہیں کیا آخر ہے ان اندر ہماری آلمی سہونی تحریک کو سہونی آدھے یہودی تحریک ہماری عالمی یہودی تحریک کو فوری طور پر ان خطرات کا نوٹس لینا چاہیے جو ہمیں مملکت پاکستان کی طرف سے ہیں یہ مطلب ہے انہوں نے پتا ہے بھی سارا ڈر اصل پاکستان تو اور باقی ٹھیک ہے یہ پکی گل جو جی، اللہ ولیاں بھی لکھا ہے ہے اسلام اٹھنا ہے تو اسے پاکستان کے ہے کہ پکی گل جی اللہ میں اقبال بھی یہی دس گیا تو اللہ دے ولی بھی یہی دس گئے نا میں بڑا کچھ پڑھیا تو آئے سجنا تو آخیا جی سجنا تو دسیا جی دشمن بھی شیطان دسی کھڑا ہے وہ اتے ہی جی رونا یہ بنیاد پرست اتے ہی جی اور ہے باقی اتے ہی رہے جی پاکستان بنیاد پرست نے پوری روئے زمین تے کونی دے پکی گل ہے باہر لال یہ صرف حصہ رب سونے پاکستانیا دینا کیوں اس واسطے <coughs> میں کدی شیر لکھے سن ہے ایک نظم پڑھی سی پچھلی مسجد تن سنائی سی جدا آخری شیر لکھیا سی چشتی پاکستان یا ساڈا ولیاں دا فیضان چشتی پاکستان یا ساڈا ولیاں دا فیضان اس ملک تو انشاءاللہ اٹھنا دین اسلام شان نجدید رنگ سبحان اللہ تا کلندر اقبال فرما گیا ہے نکل کے سہار سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ کل سے لے لے وہ معیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گلا پائیدار ہوگا اور دوسرے مقام پہ اقبال دے ہوا ہے گو تم دو تیز لگ چراغ اپنا جلا رہا ہے مرد درویش جسم کو حق نے دیے ہیں انداز خوش روانا فرما ہے یار ہاوا بڑی تیز نے پر جا مرد فقیر بادشاہی دے انداز رکھتا ہے نا وہ سیاست سیاست محمدی والا ذہن رکھتا ہے وہ بہ کے اپنا دیوا جلا پیا پاوے ہا تیرے پر اس دیوے نو بجھا نہیں پی سکتے ہا ہے گو تم دو تیز لے چل چراغ اپنا جلا رہا ہے انداز خوش والا جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم فرما ہے یار سنو اقبال فرما ہے آخر جس ملک جن جنہ ملکوں انگریزوں نے جوئے دا اڈا بنایا ہے یہ سیاسی شیاتی ہر الیکشن تے اپنے جوئے کھیڈتے ہیں تے جوا کھیڈ کے سٹے بازی کر کے آدھا اینے سال تو لٹ اینے سال او میرا ہی تے آ تیرا ہی او تو چیر میں چیرنا انہوں تو ٹھاڑ میں ٹھاڑنا اقبال آدھا جس کا کا جوئے انہیں بنا رکھا ہے یہ سب جہان پر مر جائے گا ایک نیا جہان پیدا ہوگا جس پر جوائیوں کی حکومت نہیں ہوگی مستفی کے غلاموں کی حکومت ہوگی آ دیکھو آ دیکھو وہ اقبال نہ فرمانے اور یہودی دا انہوں نے شیطان دسی ساری خبریں کھڑا ہے پڑھنے جو ہے ہماری عالمی سہولی تاریخ کو فوری طور پر ان خطرات کا نوٹس لینا چاہیے جو ہمیں مملکت پاکستان کی طرف سے ہیں اور اب عالمی سہولی تاریخ کا ہدف ہے اول پہلا نشانہ پاکستان ہونا چاہیے کی ہونا چاہیے اور واقعی زور تھے بہت زیادہ لگتا ہے ہاں ادھر ادھر مستفا کریم دے مستفا کریم دے غلام نے ادھر یہودی دے غلام نے ادھر وہ زور زور لائی لائی یہ آنے ویلے آپ پھر کون جتنا ہے جتنا کون ہے کیونکہ یہ سنو کیونکہ یہ نظریاتی ریاست اسرائیل کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے نظریاتی ریاست لفظ میں اور باقی اسلام پاکستان نظریاتی ریاست سی کیونکہ آزاد ہویا ایک نظریے کے تحت وہ کی سی تقسیم جب ہوا ہے نا نظریہ ایسی کہ ہم ایسی سلطنت چاہتے ہیں ریاست چاہتے ہیں جس میں ہم اپنے اسلام کا قانون اور نظام چلائیں گے یہ نظریاتی ریاست واقعی ہے وے اور یہ اثرات رہیں گے انشاءاللہ اور یہ پاکستان اس کا ہر باشندہ اربوں سے لگاؤ رکھتا ہے اربوں سے اور یہودی اس سے نفرت کرتا ہے یہ عرب کا شدائی ہمارے لیے اربوں سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے چنانچہ اب عالمی سہولیت کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف فوری اقدامات کرے اس کے بعد بیان دیتا ہے چونکہ ہندوستان میں بسنے والوں کی اکثریت ہندوؤں کی ہے جن کے دلوں میں صدیوں سے مسلمانوں کے خلاف نفرت دشمنی بھری پڑی ہے اس لیے ہندوستان ہمارے لیے اہم ترین اڈا ہے جہاں سے ہم پاکستان کے خلاف ہر قسم کی کاروائی کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس نہایت کارآمد اڈے پر پورا فائدہ اٹھائیں اور انتہائی چالاک اور خفیہ کا چالاک اور خفیہ چالاک اور مطلب نہیں ہونا یہ بارڈر فوجا جا کھلونی ہے اتوں نہیں لڑنا سرد جنگ لڑنی ہے خفیہ کارروائیوں سے یہودیت سہولیت کے ان دشمنوں پاکستانیوں پر زبردست وار کر کے انہیں کچل کر رکھ دے تاکہ یہ ہمارے لیے اٹھنے والا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے امریکی کمانڈر دا بیان سنو سوال ماسکو کے بعد جب نیو ورلڈ آرڈر کا دور شروع ہوا اور معاہدہ وارسا کے خاتمہ کے بعد جب نیٹو نیٹو آدھے نے یورپی ممالکان دی عسکری موافقت اور اتحاد یعنی جن انگریز ملک نے نا انہیں فوجا کٹیاں کی ہوا مسلمانوں کے خلاف انہوں آدھے نے نیٹو اپنا مسلمانوں مشرقی ملکوں کے خلاف مغرب والے مشرقی ملکوں کے خلاف جیسے چین پاکستان ادھر عرب ہو گیا روس ہو گیا یہ سارے سن کون مشرقی ملک تے پڑھا نے مغربی اچھے مشرقی ملکوں کے خلاف جہاں نیٹو بنایا اتحاد بنایا تھا فوجی روس پاوے ٹوٹ گیا پر اس اتحاد کو اصا نہ توڑیے کیوں جنے کہ روس تے ختم پہ ہو گیا نا پر وہ خطرہ چھوٹا سی اب نیا زیادہ بڑا اور پرجوش دشمن عالم اسلام کی صورت میں ابھر رہا ہے اس لیے نیٹو کو برقرار رکھا جائے چنانچہ یورپی ممالک کی یہ عسکری تنظیم محفوظ رکھی گئی اور خلیج کی جنگ میں اس نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا سارے کٹھے ہو کے خلیج دی جنگ پہنے کوئی رات نے اتنے پہنے نا یہ انہیں اتحاد کر کے رکھا ہوا جی بھائی فوجا کا کہ جدو بھی مشرقی ممالک کے اندر اسلام دی آواز یا اسلام والے مسلمان حکومت تھوڑی بھی جی تے اگے آ لگے نا اٹھ کے پی جاؤ ایمان نال دس ہوئے جہے تیرے خلاف ادھر فوجی اتحاد بنا بیٹھے نے انہوں کی اقوام متحدہ کی ہوئے گی جی؟ توجہ نہیں کی دس اقوام متحدہ کی دند پیندے ہو گے تیرے خلاف ہے اور سکول کی کتابوں میں ہے کہ اقوام متحدہ ایک فلاحی ادارہ ہے کوئی ایسا مطالعہ پاکستان کوئی ایسا نہیں جس میں اقوام متحدہ کی تاریخ کے کلمات نہ ہوں اور جس میں اس مقدس گاؤں کی پوجا پاٹ نہ ہوتی ہوئے توجہ نہیں کتری پوجتے گاؤں ہاں یہ سکول والے اقوام متحدہ پوجتے ہیں اگے سن اخبار سنڈے ٹائمز مشورہ کیا دینا اپنے انگریزوں کیا گیا مسلم بنیاد پر تحریکوں کی صورت میں اس طاقت اور سے نمٹنے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے روس مغربی ملکوں ہندو بھارت اور مشرق کے بعید کے بدھوں سب کو مل جل کر اپنی پوری مشترکہ طاقتوں کو کام میں لانا چاہیے اسلام دی طاقت دے خلاف کٹھے ہو جان جانے یعنی کہڑے کہڑے مغربی ملک سارے روس بھی نال بھارت بھی چین بھی نہ مشرق بعید بدھو مت چین جاپان علاقے چ اے سارے ہو جان کیوں مسلمان دے بنیاد پرست مسلمان کہڑے اچھا یار گل سنی کافر بھی بنیاد پرست کا لفظ بولن تے کلمے والا بھی بول رہے وہ بھی آخر خطرہ ہے تے یہ بھی آخر خطرہ ہے برادری نے پچھان لے کر توجہ نہیں کی برادری نے پچھان لے کرنا بھائی اللہ کے بندے ایک ہوتا ہے کافر ایک ہوتا ہے منافق کافر جڑا ہے وہ بظاہر کفر کے اندر بھی تو منافق جڑا ہے کدی مسیح کدی مندر کدی چرچ توجہ نہیں کی یہ منافق کی نشانی وہ سارے لال کے لگے گا ہوں آدھے یہ سارے ہو جاؤ کٹھے مشورہ پیا دینا ہے سنڈے ٹائم اخبار جائے کہ خلاف کٹھے قرآن پہلو ہی دس گیا تو مستفا کریم دی حدیث بھی سنائی کہ اے تے خلاف قوم کٹھیاں ہو سنائی سی نا آدیش تو وہ کی پہ نے سارے کی ہو جاؤ کٹھے ہو جاؤ معلوم ہوا اقوام متحدہ تیرے خلاف بنی توجہ نہیں کی اقوام متحدہ صرف تیرے خلاف بنی ہے یہ کافرا مناف کا نا تو مومن میں چک نہیں ہوں کیونکہ مومن کا کبھی کافر سے اتحاد ہو سکتا توجہ نہیں تھی اچھا سنو سنو بصورت دیگر جی تصا نہ ہوئے تو کی ہونا رہا مسلم بنیاد پرستی کا یہ جن نیل کے ساحل سے لے کر خاک کے کاش اور وقت ایشیا سے چین تک پورے علاقہ پر بتدریج محیط ہوتا چلا جائے گا اور بعض اسلامی ملکوں کی جانب سے ایٹمی اسلحہ اور ان کے جلیلی نیلاموں تک رسائی نے اس خطرہ کو سنگین تر بنا دیا ہے لہذا ہمیں پوری طرح چوکس اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور مسلمان چاہیے یہ ستا ہی رہے یہ جملہ میں اپنی طرف ادا وہ کی آدھے ہر پاسوں کی رہو چوکس رہو وہ آدھے سب کیا ساری قوم ہے آیا تو بھی سو جا اللہ مر میں کیوں نہ آخا پاکستان سے جہاز نہ ہی پیا پہ تو درد بھی جہاز پیر بھی جہاز وہ جا جگہ لگتا ہے یہ سو جا دشمن آدھے وہ سارے کٹے ہو نہیں تو اسلام ایک کنارے ہے سڑکے جا خدا دے بندے آؤ جی قیامت نہیں چل سکتی میرے رب دے منصوبے بڑے کدی چل سکے نہیں میرے مدنی سرکار سڑکے جا جا دیے یہ کبھی کسی بھی ملک دے اندر دبی والا نہیں راگ سبحان اللہ روک نہ راگ سبحان اللہ ہال خلل نہ پاؤ روپیہ میں چائے گا تو روڑا پا جائے گا توجہ نہیں کی ہاں چلن دے اس قوم دا دھیان رہے اسے پاسے کیونکہ خدا دی قسم چروکا بٹن مروڑ لگے ہیں دعا کرو چینل چل پو <laughs> چینل چل پو جتھے سوئی لیا ہے نا دل والی آئے آئے وہ سوئی اتنے آ جائے تو گل بڑی ان شاء اللہ آ تو جانی ہے کہ سڈیا سوئیاں رب پھیرا توجہ نہیں ہوگی وہ سوئی سوئی نو لے جب پھر کسی دے جائے خواہ جی گل سمجھی میرا رب فرما قرآن فرما باطل دے حق کی بھی وادیاں آتا ہے سیلاب اتنے آ چگ تھلے ہوتا ہے پانی چگ تھوتے آتی ہے چگ تجر پانی کیونکہ ہولی ہلی پہاڑی وہ اتنے ہولا ہولا اڈنا ہوں لگا ہوں پھر چگ تو بعد سیانے آدھے موتر دی چگ واگو اللہ تے پھر پانی اصا بھیجنے وادیاں دے ذریعے پھر چ جا پہنچیا تے پھر فصلیں ہو گیا تے دنیا پھر سال پورا اس پانی تو فیض یاب ہوئے اللہ فرما ہے حق پانی جے باطل چگ جے آتوں ہے ہے پر جنہ بھی اتنے آئی سمجھی تھلے دے مکنا اس چگ نے پانی مکنا پولیا تو ستنا تمبیاں جناب پینٹا شرٹا ہے چیفیاں چیفو یہ ویخ ویخ کے ڈر جانا ہے یہ موتر کی چگ اتو لگی پھر رو جانا ہے وہ جی دنیا کا فیل دینا تو اپنے کھلا نہیں دینا ہے ہاں، خدا دی قسم کر کے آنا لاکھ کوئی لاکھ کوئی پیا ڈرامے کرے پیا اپنے آپ بچاوے پیا جو مرضی کرے جی باطل لال لگ گئی نا سمجھی اس خردلے دی موت اس کی بربادی اس کی تباہی یہ متے سے لگ گئی لکھ دیتی گئی ہے جی تباہ نہیں ہوں تو اسلام نہیں ہوں ہاں، ہاں، توجہ نہیں ہوگی تھی کلم اقبال فرما ہے جہاں میں اہل ایمان دے خورشید جی کی تھی لو کلاک اللہ لاؤ کبلا امریکہ کا سابق صدر نکسن بیان کیا دینا ہے میں امریکہ روس یورپ جاپان چین اور بھارت کو اللہ فرما نبی پاک فرمائے ملت واحدہ کفر ایک قوم ہے ایک نے کفر کفر ایک ہی قوم ہے میں مطلب ایک کہڑے کہڑے اور اچھا، یورپ روس امریکہ جاپان یورپ چین بھارت ان کو اپنے مفاد میں سمے پر یکسو ہونے کی ضرورت پر زور دیتا ہوں کہ وہ متحدہ مسلم بنیاد پرستی کی ابھرتی ہوئی قوت کے خلاف اپنی طاقتوں کو یکجا اور کٹھا کر لیں مسلم ملکوں کے فوجی مسلم ملکوں کے فوجی حکمت عملی کے اعتبار سے جائے وقوع مادنی آبی زرعی اور سلیتی وسائل کی فراوانی ان کی صارفین کی وسیع اور ہما گیر منڈیاں اور ان کی حالیہ فنی و ٹیکنالوجی کی کامیابیاں سب کی سب ایک دن مشترکہ قوت میں سمو سکتی ہیں جو باقی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتی ہے بلے بلے بلے تیوں تیل تے قبضہ کرو وہ ایٹمی ہتھیار نہ پھیلن دو نہیں کہ ہے ہے وہ اس کے پاس ایٹمی پھر یہ سکولی سکول ایجنٹس ہو گیا ہاں بندہ بالکل ٹھیک ہے جی، کیوں رکھے عراق کا کیا حق بنتا ہے ارب ہزار کے رکھے ایران کا بنتا ہے لیبیا کا بنتا ہے سدکے جا میں کہ بغیر دنیا تو کون ہونا ہاں کدی یہ بھی سوچا جی کدی یہ بھی آخیا جی وہ امریکہ وہ نام آ یہ باقی نے سارے تیتری ہتھیار نہ رکھ کیمیائی جوہری ہتھیار نہ رکھے کیونکہ خطرہ ہے تو تم اپنی تلاشی نہیں دینا ایمان لال دسو کدی کسی دگڑ تھلے آخیا بل بولو ہے کبھی کسی آخ کہ تم پہلے تراسی دوا تھا اور بگیا ہے بکریاں نے سنگ توڑنا ہے کیوں بڑا دہشت گرد سنگ رکھی پھر بڑا کھانا خراب ہوئے تو سنگ رکھ دیتی ہے اچھا بکریاں سنگ نہ رکھ تو بگیا ایڈے ایڈے ڈر رکھے پر بے گھر جو گا بے گھر تو نہ کہیں قسم خدا دی اندازہ لگا دہشت اسامہ مسلم دشمنی اسامہ ایک لکیا افغانستان تے پورا افغانستان انہیں تباہ کر دیتا ہے بولو بولو تے ملک کے پاکستان کے اندر بھی دل دلے خدلے سارے کٹھے ہو کے تو کی کر دینا پہ اے بستی مار دیتی بما نال تباہ ہو گئی اسامہ اتنے نہیں اگلی تے چلو اگلی تباہ اسامہ اتنے نہیں اگلی تے چلو ہو گئی اگلی تے چلو مسلمان مارے جا رہے ایک اسامہ دہشت گرد ہے پناہ افغانستان دیتی تے حالے تک سدا پکتا ہے میں پوچھتا ہوں الطاف حسین حسن ہے چلو تگڑ دلیا تے میں پوچھنا وہ چوڑے ہو تے فلان فلان جی دا ہے جو بھی سی پالیسی اندر انہوں کی جو مرضی وہ بٹھا بنا کے بٹھا بنا کے آپ ہی تیار کر کے رکھا جو بھی رکھا ہے وہ بعد میں حقائق سارے بیان کر چکیا ہاں۔ لیکن میں تین مہلک سمجھا چاہنا کہ نہ وہ چھاپ مسلمان دی لگی سی مسلمان کافر مارن دی چھاپ لگی ہے پورا ملک گزر گیا ہے یہ مسلمانوں مار کے کیا بیٹھا سی اس کا میزبان برطانیہ ہے اتنے نبی کی توہین ہوئے سلامت مسیح احمد مسیح عیسائی کرن تو بچاوے جنہیں کوئی جگہ تو دیکھا انہیں سر تو ڈنگی ٹوپی ہونی کہڑی ٹوپی دعا کر سارا اللہ سانو سیدھی ٹوپی عطا فرما لے یار یار میں جٹ جا مول ہاں۔ بھی بدملا جا بے وقوف جا ہے مک جا میں سوال اٹھایا ہے کٹھے کر کسی نے آگے چشتی کا جواب دو کٹ لیا ہے میں پاگل ہاں آگے پاگل ہے پاگل کا جواب تو سیاح بھائی مانو میرا رب میرے رب کا حبیب فرما ہے اس کو لا ہٹا جو کال لک مجنون رب نو یاد کر لو بھی آخر دیوانہ کے پاگل ہے تو معلوم ہوا ساری تو انتہائی ادو ہوئے گی جب ایسا پاگل بن جائیے پاگل بن گئے تو گل پاگ ہے ہاں خدا کے بندے مجھے فرما مکتوبات کے اندر فرمایا جنہ چیر تے کوئی دیوانہ نہیں ہوئے گا ان چر مسلمان نہیں بن سکتا کیونکہ دیوانہ تے نبی دے یار آخیا جا سی اللہ دے نبیا آخیا جا سی وہ کافر مومن دی نگاہ پاگل ہوں مومن دے منافق دی نگاہ بھی نگاہ پاگل ہوتا ہے <laughs> اور لندن لندن لندن شیطانوں کا اڈا جس نے دیکھنا ہو امریکہ کو امریکہ کا تو نام بدنام ہے ملک گیا لٹیا تے کاوا دا نام بد مثال دیتی ہے لوگوں نے ملک گیا لٹیا تے کاوا دا نام بد اور کملا امریکہ دا تے نام بد ہے امریکہ پتہ کی ہے ایک بدھو ہے ہاں جی جی موٹے دماغ والا ہوتا ہے نا موٹے دماغ والا بندہ تو انہوں جدھر لاؤ دوسرے لفظ پنجابی جانے لو لا یہ جنوب تصا سمجھتے بڑا خیال ہے سارا کوئی نام برا یہ ہے لولا برطانیہ نام مراد شیطان بیٹھا وہ اصل چاہتا ہے امریکہ بھی مکے جنہیں روس نے مکوایا تین امریکہ مکے وہ ایک ہندو سی ہندو ہلکا کتا مارنا سی انہیں روپیے بھی دیتے بھی روپیے دیتے کسی مسلمان ہلکا کتا مار دے کسی ہندو آخیا بھی روپیے میرے سے دینا اس آخیا بے وقوفا مسلا بھی دشمن ہلکا کتا بھی دشمن میں سوچا پیسے انہوں نہ دیا جی مرے تو دونوں پاسوں فائدہ تو میرا ہی ہوگا دشمن تو مرے گا جی ہلکا کتا مسلم وڈے گا تو مسلمان مریا تو تاری میرا دشمن گیا جی مسلمان کھڑا کتے نے تو بھی میرا دشمن میں آخیا دونوں پاسوں میرا ہی دشمن جائے جی تینوں دینا تو تو میرا نہ حال برطانیہ یہ اگے رکھو جی مسلمان مرن گے امریکہ کے ہاتھوں تو بھی میرا دشمن تو جی امریکہ مر گیا کے ہاتھوں میں میرا ان سیدھا ہوا رہنا میں سپر پاور ہاں یہ تعلیمی پالیسی امریکہ بھی نہیں برطانیہ دی جی شیطان ہوئی ہے سب جنہیں تمہیں برباد کیتا ہے ہندوستان تاجر بن کر تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ بھی امریکہ نہیں سکھا آیا سی معلوم ہے اصل شیطان والا پیو کہڑا ہے ہاں تو مولوی اتنے ہی میں لائے جاتے تھے جنوب ویک لندن جا رہا ہوں لندن کے تبلیغی دورے پر جا رہا ہوں <laughs> راکو سبحان اللہ کبلا ہاں، اگے سنو ایک نو مسلم فار نیرس وہ بیان کیا بیانیا ہے کہ یہودی عیسائی علماء نے سوچا کہ اسلام کے خلاف پرا پیکنڈا کرنا بیکار ہے بلکہ الٹے اثرات کا حامل ہے اس لیے آسان کام یہ ہے کہ مسلمانوں کا رخ بدل دو بھائی شیطان واقعی اللہ قرآن ان فرما فرمادہ میٹیا میٹیا گلا شیتان اپنے سجنا والی ہے جی رب اپنے سجنا والی کرتا ہے نا آخر ہے مسلمانوں کا رخ بدلنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ مغربی تعلیم کو عام کر دو مغربی تعلیم کو انہوں کا رخ بدل جانا ہے مغربی تہذیب کو فیشن میں بدل دو آپ کو فیشن ہے سٹے سمبل بنا دو مغربی خیالات کے زیر اثر مسلمانوں کی توجہ مذہب سے ہٹ جائے گی وہ مذہب کو ایک غیر ضروری چیز سمجھنے لگیں گے اور زندگی کی جانب ان کا رویہ مادی اور سیکولر بن ہو جائے گا باقی بن گئے تعلیم کر دی ہوئی کام پیے پہلے نمبر تے مذہب دینے نکل جاتا ہے کی سمجھ رہا یہ تنگ دنیا کیا چھوڑا بندہ نجی مسئلہ جتنا رکھو رکھ لو مذہب کے دشمن باغی تعلیم کے ذریعے مگر بھی خیالات اور ستویں کی کتاب ادھر یہ بیان رکھ ادھر ستویں اردو دے سبق سنانا ہونا ستویں اردو نویں سال دی سفر نمبر ایک سو تین چار پانچ سنایا ہونا میں انہیں آخیا سکول کھولو تاکہ اے اخلاق اور سمجھ کے اعتبار انگریز بن جان کی بن جان انگریز اسلام نے منتا ہے تو تیری جنس کتوں منے گی اے ویخ لے کی کرو پہلا کام مغربی تعلیم کو عام کر دو اس سے رخ بدل جائے گا رخ کی مطلب دشمن ساڈا سجا ہوئے گا اپنے اندر دشمن ہوئے گا دین تو قاتل ہوئے گا کفر دے اندر میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا ایسا بڑھے گا کبھی کفر تو نکلنے کا نام نہیں لوگ گا تو کبھی اسلام کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا قسم بہادر لا شریک مولا دی ہوں دس اے کافر کافر پھر ہوئے مسلمان نہ انہیں اندر گل کھول کے رکھی کہ یہودیاں عیسائی منصوبہ یہ بنایا ہے آخیا ایک ہی انہوں دو کیا کرو جس نال مسلمانوں کا رخ بدل جاوے جائے کہ بدلے اسلام تو بدلے تو کفر والے پاسے ہو جاوے لہذا مغربی تعلیم عام کرو ہوں سمجھ لے سکول رخ بدل لائی ملا کا مدرسہ جی سکول آخر ہے رخ میں مسلمان دا بدل کے بولنا والے پیسے کر دے دے نعرے آندے دے گاؤں سیا مدرسہ ہے توجہ نہیں ہوتی تھی نینیا مدرسہ ہے نظامیہ مدرسہ ہے شتانیہ مدرسہ ہے فلانا مدرسہ ہے نام دین کا لیتے ہو رخ تو تم مسلمانوں کا کافروں کی طرف کر رہے ہو اور مدرسہ وہاں تو نہیں آتے جا مسلم دے دل کا رخ کافر وال کر دے کفر وال کر دے مدرسہ وہ ہوتا ہے کافر تے کافر بچ جاوے رخ کفر تو بدلے تو مستفا وال ہو جائے راک سبحان اللہ سڑکے جانا جڑے خواجہ حسن سراگ لال ایسن کروڑ دا اللہ دا فقیر سی سڑکے لوا سکھ آپ ہر طرح آدھے سکھ آ گئے آدھے بابا بابا آخد اچھا جی توڑ لینا جی پھر کی کرو اندر کی فرمایا اکھا بند کرو ان اکھا بند کی اکھا کھولیاں روے رسول پہ کھلو دے سن حیران ہو گئے کتنے لین دے بابا فرمایا تو جب توڑ ہو رہے سارا توڑ لوکان دیا لکھ تھا مراد وہ نہ مرادو یہ تو وہی کام بڑا پیا بھائی ایک کگی آ بیٹھی کگی اتنے درخت دے ہیٹوں ایک بڑا سوفی بن کے بیٹھا مڑکے پائے ہاں جی تسبا کھڑکایا جبا کو بال آیا تے ٹوپی پا گئی لمی تے او ہن کگی نو آندا ہے بی بی اسا کھچڑ بیٹھے ہیں سارے شکایت بس اسی زاہد ہو گئے ہاں بس اصا شکار نو کی کرنا ہوں ویکھے دانے پرا پر کگی آخیا چلو یہ ہوں چڈی بیٹھا <laughs> یہ چڈی بیٹھا اتری تھلے دانے نے مارا منہ اگوں جال گل پی گیا ہر کبا ہوئی ہے بابا جی تیری مہربانی کوکیاں پھڑ پر شکل تو نہ وطن تو وہ روپ شکاریاں رکھدا تو میں فسدی تے نہ جا لینا میں سمجھا بابا ہرشا چڈی بیٹھا بابے آ تو تے اپنے پیا وہ مدرسے والے تے اج پیر وہ روپ وٹائی بیٹھے جی کوکیاں فسائی آوندے نے تو رخ بدل بدل کے کنے کیتی آوندے نے توجہ نہیں کیتی قسم دے دی جی قبضہ قدرت میری جان ہے ہے میں فلانے پیر صاحب اسلامی یونیورسٹی بنا رہے ہیں میں کہ مراد ہے اسلامی تو یونیورسٹی ہے تو کوئی بندہ آ کے خنزیر مبارک خنزیر شریف ہو سکتا ہے تو میں کہاں مراد ہے یونیورسٹی تو اسلامیہ تین پتا نہیں یونیورسٹی آ کے کیوں میں کہ جیت سارے کفر کٹھے ہو جان سب کچھ دال دالی گوشتی خنزیری گیدڑی بانڈری ہر شاید کٹھا لا کے ٹٹی پشار سارا وہ کی بن جاتی ہے کیونکہ یونیورسٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے یونیورسٹی کافر پڑھے کافر پڑھے عیسا پڑھے عیسائی پڑھے چوڑا پڑھے بھابی پڑھے مردائی پڑھے بریلی پڑھے سکھ پڑھے ہندو پڑھے جو مرضی پڑھے نہ پڑھنے والے پابندی نہ پڑھا والے پابندی عیسائی پڑھا رہے چوڑا پڑھا رہے پڑھے ہندو پڑھا رہے پڑھا رہے مرضی پڑھا رہے نہ پڑھنے کی پابندی کفر پڑھنے اسلام پڑھن جو نہیں مرضی پڑھن تو میں کیا بھائی مان وہ جتنے سارا کفر رہا کھڑا تو ساری ساری اجازت کھلی ہوے وہ اسلامی ہو سکتی ہے میں یونیورسٹی اسلامی نہیں ہوتی یونیورسٹی ہمیشہ کفر کی ہوتی ہے کر کی ہوتی ہے تھی مدرسہ اسلامی ہوتا ہے وہ جس میں جس میں صحیح القیدہ مسلمان بام العالم دین پڑھائے پڑھنے والے مسلمان ہو اور پڑھے صرف اسلام اتے کفر پڑھ سکتے توجہ نہیں دیکھی تھی فلانے پیر صاحب اسلامی یونیورسٹی بنا رہے ہیں میں کیا نہیں جی اکبر آبادی فرما ہے جدوالی گڑھ یونیورسٹی بنی تو مسلم یونیورسٹی رکھا گیا تو اکبر نے فرمایا دین کی الفت اگر ان کے دل سے سے یوں مٹی مسلم اٹھ جائے <laughs> ہو جائے وہ سوارا جی میں ارفت اترنی آئی تو یونیورسٹی رہ جانی مسلم ایک بھی نہیں رہنا مسلم ایک بھی نہیں رہنا پر انہیں نام تو رکھنا تاکہ آ تیکھ لے کیا ہے مسلمانوں کا رخ بدلنے کے لیے کتنے طریقے ہیں پہلا کی مغربی تعلیم توجہ نہیں ہوگی دیں تو ہر تعلیم مفت کیوں نہ دیں مفت کیوں نہ ہو بدلیا بدل ہے تیرے دل کا کچھ ہو گیا نسل تیری کافر تے تو بےمان منافق بغیر ظالم بن بیٹھی رخ بدل گیا مدینے والے تو توجہ نہیں ہوگی دیں تو پھر پیسہ کیوں نہ دوسرا طریقہ اسلام کی شکل بگاڑ دو لانتی نے سوچا کی کیے تو اقوام متحدہ بیان دے سو اسلام کی شکل مس کر دو اسلام کو بھی عام مذہبوں کی طرح عام مذہبوں کی طرح ایک رسمی سمبل بنا دو مسلمانوں کی توجہ علم عقل اور تحقیق سے موڑ دو انہیں رسمی عبادات رسمی نماز پالیا کریں حاجری ہاں ہر سال ٹولے تیار ہوئے کریں مار دے حاجی تب شیطان شیتان ہے بھائی برادری نہیں پچھاننا اوتھے میرا ہے پاکستان میرا ہے اتنے تو پتھر مارا جائے گا توجہ نہیں کی تھی تو ہو کی میں کیا ظالمو پتھر تے ابراہیم خلیل اللہ مایا سی جے دے دل وچ بھی اللہ سی زبان تیری اللہ سی تے دشمن رب دے حکم تو مورن آیا ہے ماریا پتھر تے بم وجا ہے میں کیا ہوں تساں مارو لتر شیطان نو وجدا پھول اوناں دا کیوں ہے اس واسطے اپنے جو توجہ کی تھی

اقبال یہ پوچھے کوئی کہاں سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تو زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں توجہ نہیں کہتے ایک اور مقام بھی سکھ رہ گیا ہے اگر باقی حجو کا ہنگامہ تو کیا یار کی شیر ہے حج ہے تباہ ہے حج کا ہنگامہ جو بات حدیث آخر کوئی گل نہیں جی تباف حج کرتے پے نے تو کرتے رہے یہ اصل تلوار سے میں کھنڈی کر دیتی ہوں رسمی بات تو چند رہ گئی جتنے بھی جاؤ مسلا پوچھیں مولی جی کی جنازے تو بعد دعا جائز ہے کہ نہیں میں کہا مولی کٹی چی پوری قوم دا جنازہ پہنچ گیا ہالے دعا کے تھے تو کرنا قسم خدا دی جتنے جاؤ مولی جی میں کہ نام مرادو بڑے شیطان جی تھی جانتے جی بھائی یہ رکھی بیٹھا کسور کی جڑتے چھوئی کاری ہوں یہ کریے یہ بدلیے کہڑے پاس پہ جانا ہے سپ تو سانو بھی لےٹی کھڑا توجہ نہیں کی وہی سپ وہ سانو بھی لےٹی کھڑا کہڑے پہ جانا ہے پھرو پھرو پر میں کہا پتر تصا جو مرضی چٹھی لکھو میں کلی اتے ہی رکھنی میں ہوں تے ختم کرو دے پاسے نہیں جانا پاوے پرو دے پاوے تھوڑا اصل ختم جا پڑیچیا پیا میں کہ ختم جائز ہے کہ نہیں میں کہنا مرادہ پوری قوم ختم ہو گئی ہے پر حال تیرے ختم کا رولا نہیں مکا <laughs> منہ مسئلہ کیڑا بنائی بیٹھا ہے ختم دا منکر کافر نہیں ختم دیوان والا بھی کافر نہیں تو یہودی دی تعلیم قانون نو چلو رکھا والا اتفاق وہ کافر پہ بنتا ہے میں کیا ملونا کفر نال اتفاق کے ختمہ دے رولے پائی کا کتے منہ اللہ میں اقبال پھر بولے ہے اقبال فرما ہے دین کافر فکر و تدبیر جہاد دین مسلم فی سبیل اللہ فساد اس ملا کی گل کی میں مسلم نے رکھا بھی سارے ایک مر مرے پایا خالی ملا تھوڑا مریا بیڑا نے کر کے سارے ہوا پیا وہ آدھا کافر ہر ویلے جہاد کی فکر بیٹھا کیونیں لڑنا کیونیں مارنا کتنے کی کرنا چاہیے بے مانو میں کیا بے مانو ایڈے بے مانو گئے توجہ نہیں جگی تھی اچھا رخ بدلنے کا دوجا طریقہ اسلام بگاڑ دو شکل اسلام دی عام مجبور کی طرح ریچوال میں بدل دو مسلمانوں کی طرح جو علم اکل تحقیق سے موٹا موڑ دو انہیں رسمی عبادات اور پیر پرستی کی طرف متوجہ کر دو کہ وال پیر پرستی کی ہوں ہے پیر آخے گو کھا <laughs> ماشاء اللہ بابے بھی کھا دے سن میں بھی کھان لگتا ہے پیرا سور کھا میں کھا پیر پینٹ پا تو بھی پا پیر جو ہے پیر داری مچھ منائی میں ماشاء اللہ جی سارے بابے پہنچے پہنے اصل پہنچے پہ پیر پرستی جائز نہیں پرست صرف رب دی ہوتی ہے پیر رب پر فریا ہے پیر وہ ہوں جہاں صدیق اکبر وگوں آخے جی میں نبی دی کی سیت چلا تو پیچھے چلا جے جی ٹہرا ہو جا سکا کر دیا جے پرست بن گئی ہاں جی وہ پنگ کیوں پینا میرا پیر پیندا وہ سکول لے کیوں گلنا میرا پیر رکھی کرا میرے پیر کا پتر ایک لندن چاہے امریکہ چ وہ جی کیوں گلی آخ میرا پیر جو کیا وہ ٹی وی چکرا کیوں رکھی کھڑے میں اجی کسور تو ایک دربار کے نام آؤ ویخیا پیران کے دربار دربار پیرا مبارک دے آستانے شریف فرون دے محل دے اتنے بڑا وا ڈش پیا میں پوچھا وجہ کی آخ مریدا واسطے بہترین طریقہ جنت کا میں کہ یہو جہ مرید یہو جہ پیر کیا بتا مطلب پیر گٹو فرے گا مرید نو آخے گا مرید اصا بے وفا نہیں تین راہ چڑ جائیے یہ سا بھی کم نہیں اصا بھی جہن بجانے تین بھی لے چلے دیکھ لے اتنا اتنا راہ چڑ گئے توجہ نہیں کی اتنا راہ بے وفا نہیں اصا لجپال پریتا توڑ دے نہیں جی پا فردے فردلے چھوڑ دے نہیں پیران دا خلاف بڑا چشتی پیران دے بڑا خلاف میں کبلا میں پیران دے خلاف نہیں کیونکہ پیر تو پیر میرے لیے میں پیران دے خلاف ہاں پیرے ٹریکٹر پیڑے تھرو چڑو جا مریضر ہوں روک ناراج سبحان اللہ کفر دا دشمن ہوئے تو پیر روک ناراج سبحان اللہ تعویز گنڈے کو اپنا لیں گے کیلو ہاں، تعویز گنڈے دو مقصد میں ایک کے تویز گنڈا اس واسطے تویز کراؤ پہلو نبی دی شریعت نو لازمی سمجھو آپ پورے چلن کی کوشش کرو تو پھر تعویز کسی کامل فقیر دا لو تاکہ تاکہ جی میں دریا بندہ وڑتا ہے تھلے کوئی کڑا رکھا ہوتا ہے کوئی سچا ہو جا رکھا ہوتا ہے جس کے کرتا ہے پھر تویز اللہ دا کلام دوسری رب کلام نہیں رب سونے دے پاک محبوب دی شریعت دے مطابق کلام وہ تویز پھر بندے نے توڑ امداد کرتا ہے پھر اللہ دے نام برکت بڑی نے توجہ نہیں کی تھی تویز گنڈا ایک واسطے رے مریدا تو شرح ٹکر لو تو تی تے رکھ میرا تویز تینوں کافی ہے یہ تویز کی ہے رب اگو فاٹک پا چڑیا رب چل لاوے مریدا تین کچھ بھی نہ ہوے اے تویز نہیں لانا تے اے تویز سیدا بھی رہ جائے گا تویز دا اصل مقصد ہوے ادھر نبی دی شریعت تے مرید چلے ادھر اللہ دے کلام دی برکت اللہ دے فقیر دے ہاتھ والی حاصل فرماوے اج تویز گنڈا اے دوسرے مقصد واسطے رہ گیا آخر اصا جو مرضی کرنا وے یہود دے پیچھے چلنا وے پر تویز سانو دنیا دے اندر دکھ نہیں آن دے گا بچائی رکھے گا وہ بندے خدا دیا مر رب دے اگے کوئی فاٹک تویز نہیں بن سکتا جرا رب نال ٹکر رب چیر کے سک دیں تویز دین والا بھی چیریا جی تویز میں مثال دینا مدثر شاہ صاحب ایک سارے ہیں مدثر شاہ صاحب سارے سید چھپڑ سٹاپ تو انہوں کو ایک بندہ آیا اس کے شاہ جی میری کڑی خراب کڑی خراب ہو گئی کڑی خراب ہو گئی تے کوئی تمیز تو دیا نہیں شاہ اور فرمایا کی کر دیے اگر سکولے جان دی تو کمپیوٹر سیکھتی دیے تو گھر ٹی وی ہے کہ ٹی وی ہے شاہ اور کہنے لگے گھروں ٹی وی چکا تو ادھر سکول چلو کٹ جس منڈے نہ جس وجہ خراب پہ ہوتی وہ مکا چا تو میں تمیز لکھ لینا ہوں سی پورے دنوں کا انہیں گل کھڑی کر دیتی جو کہ ہوتا ڈگر بگڑ انہیں آخر شابا شابا شابا اس کالج کٹ کے اسلام آباد پجا تو اتوں کٹ کے لندن پہنچا ترقی نے پوری کرا تو میں کئی لکھ لینا وہ دونوں شاہ جی جی دونوں کام کر لے کڑی آپ ہی ٹھیک ہو جانی مر تے تریز کا کہڑا فائدہ مر تے تریز کا کی فائدہ کڑی نے آپ آپ ٹھیک بڑی ساڈی ہوئے ہوئے ہوئے ایمان نال میں نا اصل شیطانی ہے جی سارے پگا لیں گا <laughs> پچھلیا قوما سارے حالات ویخ ویک کے نہ ہوں کمرے ہسدے ہو گئے بلے بھائی استاد نکلے جی <laughs> یہ کام تو سارے کول بھی نہیں ہوتے جی تھی کی کرے جی اے ویخ ل جناب مسلمانوں کو آدھے وہ سن ہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان پڑھ اجارہ جڑے نبی دا دین نہ پڑے ہون سمجھو اجارہ داروں کی ایسی جماعت قائم کر دو جو مسلمانوں کو فروعات میں پھنسائے رکھے اپنے ان منصوبوں میں مگر بھی اقوام کامیاب ہے اور انہیں کامی اپنی کامیابی کا پورا شعور ہے یہ کر رہے ہیں یہ دری پھنسائی رکھو انہوں نے چگڑیا اور آخر سن بادشاہ دا بادشاہ لوئی ہستم مسلمانوں کی قید سے آزاد ہوا یورپی سائیوں کے ارباب اختیار سے مل کر ایک لہ عمل فراستہ بادشاہ نے بنایا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور تفرقہ پیدا کرو کی کرو اے فرانس دا بادشاہ اقوام متحدہ دے ویٹو پاور دا تے آخدا ہے مسلمانوں دے خلاف کی کرو اے کام کرو تے پہلے نمبر تے انہاں فرقے پیدا کرو کی کرو تفرقہ پاؤ ونڈو مارو ونڈ ونڈ کے سیاسی پارٹیاں ایک سو ایک یونین رکشے کی وکری فیکٹری وکری دو دو چار چار یونین بناؤ ہر تھان سے ہاں جی یہ ونڈو تفرقہ پیدا کرو یہ اقوام متحدہ آدھی ہے مسلمانوں ونڈ کے رکھو تے خردلے ساڈے کی آدھے مار دے دیکھ کٹڑا رہے ہیں فرقے پڑھا رہے ہیں میں کہ قبلہ فرقے مولوی نہیں کھلاتے میں تن گل دسا کہ میں کیا چور سی انہیں ایک بندے نے اخبار پڑھی انہوں نے لکھا نہیں جی، مولوی داری والے نے چوری کی اس پڑے اپنے بندے پیو کو لے گیا آمدہ با آوے داری والے چوری کی تھی وہ اگو شہرہ دے کہ پترے گل نہیں چورا داری کرتی توجہ نہیں کی تھی چورا تو میں کیا بھائی مانو سارا جنسا سکول آ گئی داری نواں فرقہ بنوا دو کدی سیاسی کدی غیر سیاسی کدی مذہبی کدی کوئی قسم خدا دی کر کے آنا سن میں نواں ایک موضوع لاگا فرقہ واریت دا موضوع تو شروع پہلے دن تو فرقہ واریت شروع ہوئی یوزیاں تو مسلمان فرقے واریت کتوں شروع ہوئی ہے یہودیا کے چارے آدھا پہلے نمبر مسلمانوں درمیان اختلاف خلاف تفرقہ پیدا کرو دوسرے نمبر نمبر پر تفرقہ پیدا ہو جائے تو اسے مزید کہہ بناؤ ایک ٹولہ جماعت بناؤ آخو یہ تبلیغی ہے یہ سنت تو بری ہے پھر انہوں نے جدو تگڑے ہونے لگا پھر پار دو ایک نو اسلامی بھائی وکرا کر دو آدھے ابراہیم بھائی وہ بھائی فرد دعوت تبلیغ دمائے دعوت تبلیغ بھائی تبلیغ اسلامی وہ بھائی فرد تبلیغ اسلامی شابش گہر کرا آ جائے کدی کٹھے نہ ہو جائے ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی ہاں یہ مزاق ہے نام مراد کوئی اٹھے جا کے رو رو مسلمان اصل نو فرقہ نہیں بنا ساری نوی جماعت پر یہ پتا ہے اس نال اس طرح کے کام نہیں بننا کھابے نہیں چلے لہٰذا فساؤ آسین کرو آخو ہوں اب نئی جماعت وجود میں آئی ہے یہ اسلام کا بہت بڑا کام کریں گے مراد اسلام کا چنگا کام ہے مسلمان پاتے گئے بنڈے گئے پاتے پڑھا ایک ایک تے دو توجہ نہیں کی نہ مراد دو پال کے ہاں جی حصے تک کیتے نہیں تو اسلام دی خدمت کشتی ادو ہی ترتی ہے جدو فتح رہے ہو جی فتح توڑ لو ایک اولا جائے ایک اولا جائے ایک آ کے کی ہے جی آ کے فتح رنگنے نے توجہ نہیں کی تے پھٹے رنگ کیوں رکھی بیٹھے ہوں وکھرے وکھرے کی ہے جی آ کے کشتی تیار ہے پھٹے تو بولو تے جاؤ تو بول پھٹے چکے جان گے کہ نہیں توجہ نہیں پھٹے کی چکے جانے پھٹے تو بنے گا لتیں ہی چکیاں جان گیا مستفا دی امت دی کشتی نو یہودی دے آخے دے پارن والے ہو تو سر ہے اندروں سمجھا نہیں ہزور کی امر کے فٹے کشتی کے فٹے پرانے رہے پر کشتی رہے توجہ رکھے تھے کوئی حرج نہیں یہ گاری ایک لگا پھرتا ہے تو کٹھا تو رہن دے کسی ویلے سیدھا ہو کے طاقت بن جائے توجہ رکھی تھی ہاں جناب جی دوسرا کم مسلمان ممالک میں نیک اور سالے حکمرانوں کے قیام کو ناممکن اور عمل بناؤ حکمران کوئی صحیح نیک نہ آنے دیا جائے جہاں آوے ابلیس کا براہ راست شگرد ہوئے توجہ نہیں جو کی تھی پاویں وردی نہ چاہے پاویں وردی ہو مسلمانوں ممالک میں ہاں جی ہاں انتظامیہ میں رشوت اور اکرے نوازی کی رسم ڈالو شابش تاکہ رشوت اپنے رشتے دار کے حق کے جدو فیصلہ اتنا ہی سفارش سفارش ہے یا پیسہ ہے سفارش سے پیسہ دو چیزوں فیصلہ ہوتا ہے تیجی شہر فیصلہ عورتوں کے ذریعے اہلکاروں کے اخلاق داغ دار کرو رنگ میں دفتر کے لیے بدکار بناؤ مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو کمزور کرو فراغ کا بادشاہ پہ آ گئے عرب ممالک میں پھوٹ ڈالنے کی پالیسی پر عمل کرو عرب ممالک کے وقت وقت ملک بنا جاؤ ہاں جی ان کی سب سے بڑی کامیابی تعلیم کے میدان میں ہے جیڑا ہی بولیا بولیا تعلیم سے کبلا یہ تھی ہوئی لاہور انیس سو سنتالی صرف تین انگریزی سکول سن ہوں تین ہزار انگریزی سکول ترقی تو ہو گئی نا بلا وقت تو کافی ہو گیا یار بیان حالے میرے کو تقریباً دس نے ایسے چوندے چوندے نا ہوئے ہوئے ہوئے اگوں یہ بھی مسئلہ ہے اگلے جمعے میں کشمیر جانا ہے اگلے جمعے